کہو میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے